گننا چاہو تو گن نہیں سکتے اور پھر دوسری آیت میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا لئن شکر تم لزی دن اگر تم خدا کا شکر گزار بندہ بن کر رہو گے اگر تم خدا کی حمد بیان کرو گے تو اللہ پاک تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے تم پر مزید کرم فرمائیں گے تم پر اور نوازشیں ہوں گی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيد اور اگر تم میرے شکر گزار نہیں ہوگے تو میرا عذاب بہت سخت ہے یہ رب کائنات کا فرمان ہے ہر انسان اگر اپنے اندر غور کرے سوچے فکر کرے اپنے اندر دیکھے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہر انسان پر بہت زیادہ احسان اور اکرام ہے اللہ نے ہمیں بہت قیمتی نعمتیں دے رکھی ہیں سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ رب کائنات نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی ہم کچھ بھی نہیں تھے اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا دیکھنے کے لیے ہمیں دو آنکھیں دی سننے کے لیے ہمیں دو کان دیے سونگنے کے لیے اللہ پاک نے آنکھیں ناپ دیا بولنے کے لیے منہ دیا چلنے کے لیے پیر دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے احسان اور اکرام اور نعمتیں ہیں اس کی قدر کا ہمیں علم نہیں ہے اس کی قدر ان سے پوچھیے جن کے آنکھ نہیں ہے جو سن نہیں سکتے جن کے ہاتھ نہیں ہے جن کے دل و دماغ خراب ہو چکے ہیں بڑے بڑے ہاسپٹلس میں جا کر لاکھوں لاکھوں ہی نہیں بلکہ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں تب بھی ان کا دل ان کا دماغ اور ان کے فیفڑے اور جو اللہ نے آزا دے رکھے ہیں ہمیں فری میں اسی طرح وہ آزا حاصل نہیں کر پاتے سین اسی طرح ان کے سننے کی کیفیت نہیں ہوتی یہ اللہ کا بہت ہم پر احسان ہے اور اکرام ہے ان سے جا کے اس کی قدر پوچھیے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کے شکر گزار ہوگے تو اللہ مزید نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے بڑھاتے رہیں گے اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو شکر گزار ہے اللہ اس کو مزید ترقیات سے نوازتا رہتا ہے مزید اس کے درجے بلند کرتا رہتا ہے اور جو شکر گزار نہیں ہے اللہ کا عذاب ان قریب اس کو آ پکڑتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت سارے امیروں کو اللہ نے غریب کر دیا اور بہت سارے غریبوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے امیر کر دیا یہ سب اللہ کی عنایات ہیں اللہ کا کرم ہے اللہ کے یہاں دیر نہیں اللہ کے یہاں اندھیر نہیں بلکہ دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نام کی کوئی چیز نہیں جو جس طرح کا کرتا ہے رب کائنات اس کو اسی طرح کی اسی طرح کا بدلہ اور اسی طرح کا نعم البدل ادا فرماتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شکر کیسے ادا کریں خدا بند قدوس کا ہم خدا بند قدوس کی حمد کیسے بیان کریں تو اسی شکر کو بیان کرنے کے لیے اور اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا آدم علیہ السلاۃ والسلام کو بھیجا نو علیہ السلاۃ والسلام کو بھیجا موسا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگوں کو دین کی شریعت کے بارے بتائیں اور دین کے بارے بتائیں اسلام کے بارے بتائیں خدا کی توحید کے بارے بتائیں خدا کے قانون کے بارے بتائیں اور شریعت متحرہ کے بارے بتائیں تمام کے تمام انبیاء کرام دنیا میں آئے سب نے دین کی تبلیغ کی دین کے بارے بتایا تو کچھ لوگ تو ایمان میں داخل ہو گئے اور کچھ لوگ ایمان میں داخل نہ ہو سکے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیاست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عرب کے حالات بہت بیکار تھے ظلمت و تاریخی تھی ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں تھی ہر طرف ظلم و ستم ہوا کرتا تھا ظلمت کی سما تھا اور اسی طریقے سے لوگ تہذیب کی بنیاد پر کلچر کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر ثقافت کی بنیاد پر رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بخت رکھتے تھے اناد رکھتے تھے تکبر کیا کرتے تھے جاہلانہ رسم و رواج عام تھی سب لوگ جاہلانہ طور پر عجیب عجیب طرح کے رسمیں کیا کرتے تھے عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور اسلام لے کر آئے تو عورت کو ایک مقام ملا زمانہ جاہلیت میں عورت کو زمین میں زندہ تر غور کر دیا جاتا تھا اور عورت کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا اور جس گھر میں عورت پیدا ہو جاتی تھی یہ کہا جاتا تھا بھائی اس گھر میں تو اللہ کا عذاب آ گیا حالانکہ عورت اللہ کی رحمت ہے اسے عذاب سے تعبیر کیا جاتا تھا عذاب بتلایا جاتا تھا کہ بھائی شرمندہ ہوا کرتا تھا کہ میرے گھر میں عورت کی کیوں پیدا ہو گئی ہے عورت کی پیدائش کیوں ہو گئی ہے لیکن جب اللہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو عورت کو ایک مقام ملا عورت کو ایک مرتبہ ملا اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بتلایا گیا اور اگر اور اگر عورت بیٹی ہے تو اس کو رحمت کہا گیا یہ ہے اسلام کی تعلیمات یہ ہے اسلام کا پیغام امن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کے بارے بتایا اور اسلام کے بارے بتایا کتاب اللہ کے بارے بتایا کتاب اللہ کے متعلق قرآن کریم میں ہے من والفرقان یہ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے وبینات من المدا اور اس میں ہدایت کی کل نشانیاں ہیں والفرقان اور یہ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے قرآن کریم ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا عمدہ اخلاق دے کر اعلیٰ کردار دے کر عمدہ تہذیب دے کر اور یہ کہا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دونوں جہاں میں کامیاب و نہ کر دے گا اور ہمارے معاشرے میں اخلاق کردار خدمت خلق کی بہت بڑی کمی ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی پر چھ حقوق ہیں سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے جب ملاقات کرے تو السلام علیکم کہے اس پر سلامتی بھیجے اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب بھی کسی کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو ایکسپٹ کرے قبول کرے ایسا نہ ہو کہ اس کی دعوت نہ جائے تاکہ دوسرا بھائی ناراض ہو جائے بلکہ اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور چوتھا حق یہ ہے کہ اگر وہ بھائی بیمار ہو جائے مسلمان بھائی تو اس کی ریادت کے لیے جانا چاہیے اس کی مزاج کرسی کے لیے جانا چاہیے اور دیکھنے کے لیے جانا چاہیے اس کا حال چال دریافت کرنا چاہیے اسے ٹھیک ہونے کی دعائیں دینی چاہیے سے بھروسہ دینا چاہیے کہ اللہ پاک تمہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور پانچواں حق یہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جائے اور چھٹا حق یہ ہے کہ جو اپنے لیے انسان پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے تو اچھی چیزیں پسند کرتا ہے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بری چیز پسند کرے اس کو گھاٹے میں ڈالنا چاہے اس کو پریشان کرنا چاہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو انصاف فی سبیل اللہ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اور لفظیات سے اور برے کاموں میں جو انسان خرچ کرتا ہے اس سے بچنا چاہیے آج کل کا ہمارا معاشرہ تو یہ ہے کہ مسجد کے نام پر دس روپے دینے میں جان نکلتی ہے اور مدرسے کے نام پر خرچ کرنے سے انسان کی روح تاپتی ہے اور جان نکلتی ہے اور اسی طریقے سے بازاروں میں جاتے ہیں بیاہ شادیاں کرتے ہیں اور عجیب عجیب طرح کی رسمیں ادا کرتے ہیں اس میں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں یہ ہے ہمارا ضمیر یہ ہے ہمارا اسلام کہ ہم لغویات میں برے کاموں میں تو بیجا خرچ کر دیتے ہیں اور مسجد و مدرسے کے نام پر اسلام کے نام پر اور انفاق فی سبیل اللہ کے نام پر ایک روپے خرچ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ انسان شادی سادگی کے ساتھ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں سب سے عمدہ شادی سب سے عمدہ بیاہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آسانی کے ساتھ سادگی کے ساتھ اور کم خرچ کر کے کیا جائے اس میں اللہ کی برکت بھی رہتی ہے اس طریقے سے بیاہ شادی کرنی چاہیے اور اسی طریقے سے میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جن کی سادگی کا منظر دیکھیے جن کی سادگی دیکھیے کہ انہوں نے اتنی سادگی کے ساتھ اپنا نکاح کیا حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی بہت مشہور صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں ساتھی ہیں اور اشرۂ مبشرہ میں سے ہیں اشرۂ مبشرہ انہیں کہتے ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی وہ دس صحابی ہیں ان میں سے چار تو راشدین ہیں اور پانچ میں عبد الرحمان بن آف ہیں اور پانچ اور صحابی ہیں کہ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی رہتے ہوئے جنت کی بشارت اور خوشخبری دے دی تھی ویسے تو تمام صحابہ کرام کے پاس رضوان اللہ رضوان اللہ ان کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہیں لیکن یہ جو خاص دس صحابی ہیں یہ سمجھیے وی آئی پی کا درجہ رکھتے ہیں وی آئی پی کا درجہ وی آئی پی صاحب میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قمیض پر ان کے کرتے پر پیلے کلر کا رنگ لگا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ عبد الرحمان بن عوف آپ کے شرٹ میں اور آپ کے کرتے میں قمیص میں یہ پیلا رنگ کس طرح کا لگا ہوا ہے تو حضرت عبد بن عوف نے فرمایا کہ حضرت میں نے شادی کر لی میں نے نکاح کر لیا ہے اور اسی موقع سے صرف میں نے عطر لگایا ہے اسی کا رنگ دکھ رہا ہے آپ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے نکاح کر لیا انہوں نے کہا جی ہاں نکاح کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی مبارک اللہ کا کہا یعنی اللہ آپ کی شادی کو برکت سے نوازے اور اللہ آپ کی شادی میں برکت ادا فرمائے اور آپ دونوں ہمیشہ سدا خوش رہے دیکھیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عبد الرحمان بن آف اتنے بڑے صحابی عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں انہوں نے اپنے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہ پوچھا اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا اتنی سادگی کے ساتھ بیاہ کیا اور پھر یہ بھی دیکھیے دوسرا پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پوچھنے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمان آپ نے مجھے نہیں بلایا آپ نے نکاح کسے پڑھایا آپ ہمیں بلا لیتے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی تو پتہ یہ چلا کہ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ انسان شادی بیاہ کو سادگی کے ساتھ دے اور سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کرے فضول اور لغویات اور بری چیزوں میں نہ جائے بڑے بڑے پیلس بک کرا کر اور اسی طریقے سے اس میں نچواتے ہیں شراب نوشیاں ہوتی ہیں کلب لگتے ہیں اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے اور فضول خرچ کرنے سے انسان کو احتراج کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمان سے فرمایا کہ آپ نے شادی کر لی بہت اچھی بات ہے لیکن جو ولیمہ ہے نا ولیمہ یہ سنت ہے آپ ولیمہ کر لیجئے گا یعنی کہ ایک بکری بھی اگر آپ کو مل جائے اس کو ذبح کر کے ولیمہ کھلا دیجئے گا آپ کی سنت ادا ہو جائے گی باقی آپ کو کچھ نہیں کرنا یہ ہے صحابی کی سادگی کا سادگی کی شادی وقت کی قلت کی بنیاد پر آپ حضرات سے صرف یہی کہنا ہے کہ اللہ تبار و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اعلیٰ مقام اور اعلیٰ تعلیمات اسلام میں خدمت اور اسی طریقے سے بہت ساری جو چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو تمام اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور فضول خرچی سے لغویات سے بہتر چیزوں سے خرچ کرنے سے ہمیں بچائے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام میں خرچ کریں اسلام کے نام پر خرچ کریں کیونکہ یہی خرچ کیا ہوا ہمیں کل قیامت کے دن جب امال نامہ حساب میں ہوگا اور اسی طریقے سے جب ہمارا بدلہ ملے گا ہمیں تو اسی طریقے سے جو نیکیاں ہیں یہ بہت کام آئیں گی انصاف سبھی اللہ وغیرہ ہم جو لغویات کریں گے اس میں دیکھ ایک پیسہ بھی ضائع ہوگا اور گناہ بھی ہم خرید رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہم انصاف سبھی اللہ کریں گے تو اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں بھی اچھائی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کی ہمیں نیکی عطا فرمائیں گے اسی وجہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں ایک اعلان یہ ہے کہ یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اس کی پاکیزگی کا خیال رکھنا اور اس کو صاف ستھرا رکھنا اور اسی طریقے سے اس کا ادب کرنا اور احترام کرنا ہم پر بہت ضروری ہے خانہ یہ اللہ کا گھر ہے مسجد ہے ہم اس میں عبادت کرتے ہیں سر بسجود ہوتے ہیں رب کے سامنے جھکتے ہیں اس کو پاک بھی رکھا جائے اور اس کو صاف بھی رکھا جائے اس کا ادب احترام کرنا بھی ہم پر ضروری ہے بہت ساری دفعہ شکایتیں آتی ہیں کہ کچھ بچے چھوٹے بچے بہت ہی چھوٹے بچے معصوم بچے آتے ہیں نماز میں اور پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں تو مختلفوں کو بعد میں صفائی کرنے کے لیے دھلنے کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے آج بھی شاید اسی بنیاد پر مسجد کو صاف کیا گیا اور دھلا گیا اور اسی طریقے سے جو مکتب کے بچے آتے ہیں شام میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں شاید وہ پڑھ نہ پاتے ہوں لیکن وہ آ جاتے ہیں کسی کے ساتھ آ جاتے ہیں ان بچوں کا بھی یا تو ایسا کیا جائے کہ ساتھ میں کسی بڑے بچوں کو بھیجا جائے تاکہ اس کا خیال رکھے پیشاب پاخانہ وغیرہ نہ کریں اور اسی طریقے سے جو اس وقت نمازوں میں بچے آتے ہیں اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے تاکہ اس مسجد کو گندہ نہ کریں اور پاک صاف مسجد رہے وہ الگ بات ہے کہ ہمیں شوق دلانا چاہیے بچوں کو ہم نمازوں کے لیے لے کر آئیں تاکہ بچہ بالغ ہونے کے بعد خود بخود نماز پڑھے لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بچہ گندا آ جائے اور یہاں پیشاب پاخانہ کر دے مسجد کے ادب کے خلاف ہو ہم سب پر ضروری ہے کہ مسجد کا احترام کریں مسجد کو پاک رکھنے میں صاف رکھنے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں ایک دوسرے کی مدد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ کرنے کی توفیق عطا کرنا ہے